سچا عاشق اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے جو جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں مگر جا نہیں سکتے آمین یا ارحم الراحمین آپ کو معلوم ہے زمین پر ایک بڑا عاشق گزرا ہے بہت بڑا عاشق پکا عاشق سچا عاشق اس نے عشق کے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی اور اپنے محبوب سے وفاداری کا حق ادا کیا اس سچے عاشق کی کہانی بہت عجیب ہے وہ چھوٹا سا تھا تب بھی سچا عاشق تھا اس نے اپنے محبوب کے علاوہ ہر کسی سے تعلق توڑ دیا اس نے دیکھا کہ لوگ اصلی محبوب کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکا لوگوں نے اس کے سامنے ستارے چاند اور سورج کی کو پیش کیا کہ یہ فائدہ دینے والی بڑی بڑی چیزیں ہیں تم ان کے سامنے سر جھکا دو اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں یہ ڈوبنے اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ سب میرے محبوب کے غلام ہیں میرا محبوب ایک ہے میرا محبوب ایک ہے لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے مجنون ہو چکا ہے ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے خوبصورت بت ہیں یہ بت ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں اور یہ ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اے نوجوان دنیا کے ان طاقتور بتوں کے سامنے گرتن جھکا دے تجھے سب کچھ ملے گا امن عزت عیش آرام اور عہدے نوجوان نے کہا میرا محبوب ایک ہے گھر میں باپ چچا نے سمجھایا مگر نوجوان ڈٹا رہا کہ میرا محبوب ایک ہے پھر کشمکش بڑھ گئی ملک کے حکمران اور طاقتور لوگ اس نوجوان کے دشمن بن گئے کوئی اور ہوتا تو ڈر جاتا مگر یہ نوجوان تو حنیف تھا حنیف کہتے ہیں پکے سچے مخلص عاشق کو جو ایک کے عشق میں باقی سب کو بھلا دیتا ہے اور اس طرح اور اس ایک کی خاطر سب کچھ لٹا دیتا ہے جب قوم دشمنی پر اتری تو وہ بھی مقابلے پر آ گیا وہ احد احد ایک ایک کا نعرہ لگاتا تھا اور خود بھی ابھی تک اکیلا تھا اس کا محبوب ایک تھا اور پورے ملک میں اس محبوب کا سچا عاشق بھی ایک تھا ایک طرف پوری قوم پورا ملک پورا قبیلہ اور پوری برادری اور دوسری طرف ایک کمزور سا اکیلا نوجوان مگر جب عشق سچا ہو تو ظاہری آنکھیں لذت کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں وہ ظاہری آنکھیں جو لوگوں کی طاقت دیکھتی ہیں جو عقل کے ترازو پر حالات کو تولتی ہیں اس نوجوان کو بھی ظاہری آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور دل کی دنیا ہی الگ ہے نوجوان نے آتم کلاڑی لی قوم کے لوگ کسی میلے پر شہر سے باہر تھے نوجوان شہر کے بڑے بت خانے میں گھس گیا حنیف اپنے محبوب کے علاوہ کسی کا خود کو خدا کہلوانا برداشت نہ کرتا اس نے کلاڑی کے ایسے ہاتھ چلائے کہ بتوں کو کاٹتا چلا گیا انہیں توڑتا چلا گیا اسے عشق کی آبرو بچانی تھی اپنی جان نہیں جان نے تو جانا ہی جان جانا کے پاس ہے اس جان کو بچانے کی فکر کرنا سب سے بڑی غلطی ہے تھوڑی دیر میں بت قدا بتوں کی لاشوں سے بھر گیا قوم والے واپس آئے انہوں نے بتوں کا یہ حشر دیکھا تو غصے سے چیخنے لگے ان کا غضب اور جوش عروج پر تھا وہ گدھوں کی طرح چیخ رہے تھے بالکل اسی طرح جس طرح نائن الیون کے بعد امریکہ والے مار دو پکڑ لو ختم کر دو بٹا دو اس نوجوان کا نام و نشان بھی ختم کر دو تب آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا یہ آگ ایسی خوفناک تھی کہ فضا میں پرندہ تک نہیں گزر سکتا تھا اگر لوہا بھی اس آگ میں ڈالا جاتا تو پگھل جاتا مگر وہ نوجوان مسکرا رہا تھا اسے محبوب سے ملاقات کی امید ہو چکی چلی تھی ارے سچے حنیف کو تو محبوب ملنا چاہیے آگ سے گزر کر ملے یا کسی بھی طرح ملے قوم والے سوچ رہے تھے کہ آپ معافی مانگ لے گا سر جھکا دے گا سمجھوتا کر لے گا بات چیت کا دروازہ کھول دے گا مگر کہاں وہ تو آپ کو یوں دیکھ رہا تھا جس طرح دلہا اپنی سہاگ رات کو دیکھتا ہے ادھر عاشق کی موت قریب نظر آئی تو زمین و آسمان میں ہلچل مچ گئی محبوب کے خادم خادم آسمانوں سے اڑ کر آئے اور کہنے لگے ہم بھی اسی ایک غلام ہم بھی اسی ایک کے غلام ہیں جس کا تو عاشق ہے اجازت دے کہ ہم اس آگ کو بجھا دیں عاشق نے مسکرا کر کہا میں اس ایک کے سوا کسی کی مدد نہیں لیتا میں تو حنیف ہوں حنیف یعنی یکسو یک جہت بنیاد پرست متطرف حنیف کبھی بھی حالات کو غلام نہیں ہوتا پھر عاشق کو آگ میں ڈال دیا گیا اس کے محبوب نے آگ کو حکم دیا کہ آئے آگ میرے عاشق کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا کئی دن تک آگ بھڑکتی رہی عشق کا ایک امتحان پورا ہوا پھر دوسرا امتحان آیا کہ اپنا علاقہ چھوڑ دو عاشق کی کوئی قوم نہیں ہوتی کوئی وطن نہیں ہوتا اس نے ہجرت کے امتحان بھی پورا کیا اور محبوب کی خاطر وطن چھوڑ دیا اب ایک اور امتحان آیا کہ اکیلے رہو نہ اولاد ہوگی نہ کوئی ابا کہے گا عاشق نے کہا میں تو حنیف ہوں مجھے ابا نہیں بندہ بننے پر ناز ہے جوانی اور بڑھاپا بغیر اولاد کے گزر گئے مگر حنیف اپنے محبوب کا شکر ہی ادا کرتا رہا وہ محبوب کو راضی کرنے کے ہر جتن کرتا خوب عبادت خوب ذکر اور خوب مہمان نوازی رات کو گھر کے قریب آگ جلا دیتا کہ کوئی مہمان دیکھے تو گھر پر آ جائے اور میں اپنے محبوب کی خوشی میں اسے کھلاؤں اسے پلاؤں جب بڑھاپا پوری طرح حاوی ہو گیا تو محبوب نے فرمایا اب تجھے اولاد ملے گی مگر اسے بھی میرا بنانا عاشق نے کہا میں حاضر ہوں پھر اولاد مل گئی اب حکم ملا کے توکل کا امتحان دو اپنی ایک بیوی اور ایک بچے کو فلاں جگہ چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ عاشق نے نہ پوچھا کہ وہ کہاں کیا کھائیں گے کیا پئیں گے حنیف ان باتوں کو نہیں سوچا کرتے ادھر حکم ملا اور ادھر بیوی بچے کو لے کر روانہ اے لق ایک لق دک صحرا کی گرمی میں ان دونوں کو چھوڑ کر واپس یہ امتحان بھی کامیابی سے گزر گیا محبوب نے اس کے بیوی بچے کو طرح طرح کی نعمتیں دے دیں اب بچہ چلتا ہے معصوم لہجے میں ابا ابا کہتا ہے باپ آتا ہے تو انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ دوڑتا ہے باپ کا دل خوشی سے لبریز ہے تب محبوب نے اپنے حریف سے کہا اس بچے کو ہمارے لیے ذبح کر دو اس نے چھری اٹھائی بچے کو بچے کی انگلی تھامی اور ذبح کرنے کے لیے روانہ ہوئے راستے میں ایک دانشور نے تین بار گمراہ کرنے کی کوشش کی تینوں بار عاشق نے اسے پتھر مار کر بھگا دیا اب بچہ زمین پر ہے عاشق نے اس کی گردن پر چھری چلا دی اور اپنے گمان میں اپنا پیارا بیٹا ذبح کر دیا مگر یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا زمین پر ایک دمبا ذبح شدہ موجود تھا اور بیٹا صحیح سالم مسکرا رہا تھا اور آج سے آواز آ رہی تھی آئے عاشق تو سچا نکلا اب تیرے سارے امتحان پورے ہو گئے اب تو میرا گھر بنا اور پھر اس گھر کے گرد چکر لگا اور دنیا میں اعلان کر دے کہ اے لوگوں آؤ میرے محبوب کے گھر پر آؤ اے عاشق تیری آواز سب سنیں گے اور یہ جو لبیک کہے گا وہ میرے گھر ضرور آئے گا اب تو عاشق کے مزے ہو گئے ارے عشق کی اصل لذت تو محبوب کے گھر پہنچ کر ہی پوری ہوتی ہے اور اب تو عاشق خود محبوب کا گھر بنا رہا ہے بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے اور پھر جنت سے دو پتھر لائے گئے ایک کا نام حجر اسود پڑا اور دوسرے کا نام مقام ابراہیم رکھا گیا اللہ اکبر کبیرہ حج کے دن قریب آ رہے ہیں خوش نصیب مسلمان اللہ پاک کے گھر کی طرف دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں سادی فقیر کو وہ عاشق یاد آ گیا جس کے عشق کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہاں کروڑوں درود السلام حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ان دونوں نے کابۃ اللہ کی تعمیر کی اور قرآن پاک نے ان کی اس تعمیر کا نقشہ کھینچا سورت البقرہ اور سورت الحج میں ملاحظہ فرما لیجئے حج کرو حضرت عبداللہ بن جرات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو کیونکہ حج گناہوں کو ایسے دھوتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو ڈھو ڈالتا ہے